فل ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھر بھرے ریت کے ٹیلے بن جائیں گے